کہ تمہیں کاش کہ تم غافل ہو جاؤ کاش کہ تم غافل ہو جو اپنے اسلے سے اور وہ تم پر حملہ کرتے آتی کم اور اپنے مال سے سامان سے اپنے سامان سے پس وہ حملہ کر دیں علیکم تم پر ایک ساتھ یا یک بارگی یک بارگی اور نہیں اور نہیں گنا تم پر کہ اگر تمہیں تکلیف ہو اگر تمہیں اگر تمہیں تکلیف ہو یا میں ماتا نین بارش سے یا تمہیں یا تم مریض ہو رکھ کے رکھ دو تم اپنا اسلح اور اور احتیاط برقرار رکھو اور احتیاط برقرار رکھو بے شک اللہ اللہ نے تیار کر رکھے کافروں کے لیے رسوا کو رضا Gracias. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فظلم يغلق تعرف حكم فاطر وجدد ما يمسكون على الرحمن انه بكل شيء بصير ومن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من الكافرون الا في دليل ومن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقكم الله جوفيتم في اتقكم ونفوه أفمن يمشي مكبا على وجه آدم أمن يمشي سميعا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ہمار دک د آدھی پڑی اس وہ صحیح آدھی کی تھی جی آخری شعر میں غلطی ہوئی تھی اور ایک دوسرے شعر میں میں ایسے بڑے نوٹ ایسی چیز نہیں شیر سرور پر کہوں کے ماں سکھو بے کس نوار دے بے کس نوار دے سیو بے کس نوار Yeah. ادا کہوں گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں اس سے پہلے وہ آتا ہے اے جانے جان اے جانے تمنا جانے مراد جانے تمنا کہوں مجھے اس سے پہلے والے کہانی تمنا اس سے پہلے سے آتے ہیں کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے اور جاننے والے کی بات پہنچی ایمس ایم ایل جی ڈرائیوری پر بیٹھ رہی ڈی ایل سی پر دیے اس commander community come community come leading destruction devastating down Yeah, I give you a go. Hammer's height, uh, Hammer's height, His? His hundred. Very hardy Big. Heaven high, his hero, hardy old. Ibrahim's name is لے ہے popular